محمد بن سیرین اپنے بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی رمضان میں امامت کروائی اور وہ رمضان کے نصف آخر میں قنور پڑا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر 1428